نہیں انیل منکر کا طریقہ اس مضمون کے بعض پہلو مزید روشنی کے محتاج ہیں جنہیں آگے چل کر ہم ایک دوسرے موقع پر بوضاحت بیان کریں گے یہاں صرف اس قدر بتانا مقصود ہے کہ اسلام نے غیر مسلم دنیا کو معروف کی تلقین کرنے کے لیے تو صرف دعوت و تبلیغ کا طریقہ بتایا ہے لیکن منکر سے روکنے کے لیے اس کی قید نہیں رکھی بلکہ اس کی مختلف انواع کے لیے مختلف طریقے تجویز کیے ہیں قلب و ذہن کی گندگی اور خیال اور رائے کی ناپاکی کو واز اور تلقین کے ذریعے سے دور کرنے کی ہدایت کی سورہ نحل ترجمہ اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ذریعے بلاؤ ان سے ایسے طریقے پر بحث اور گفتگو کرو جو بہترین ہو یعنی سختی اور بد کلامی اس میں نہ ہو سورہ انکبوت ترجمہ اور اہل کتاب سے بحث و مباحثہ نہ کر مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو سوائے ان لوگوں کے جو ان میں ظالم اور بدکار ہیں سورہ تاہا ترجمہ بس اس سرکش سے نرم گفتگو کرو شاید کہ وہ نصیحت پکڑے اور اللہ سے ڈرے فعل اور عمل کی برائی کو طاقت اور قوت کے زور سے روکنے کا حکم دیا چنانچہ اوپر وہ حدیث گزر چکی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ترجمہ تم پر لازم ہے کہ بدکار کا ہاتھ پکڑ لو اور اس کو حق کی طرف موڑ دو اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث ہیں جن میں منکر کو روکنے کے لیے قوت کے استعمال کا حکم ہے ایک موقع پر حضور فرماتے ہیں ترجمہ تم میں سے جو کوئی بدی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو دل سے اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے ان احادیث میں ہاتھ کا لفظ محض جسمانی ہاتھ کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ مجازن قوت کے معنی میں بولا گیا ہے بدکار کا ہاتھ پکڑنے سے مراد دراصل یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ وہ بدی اور شرارت کا ارتکاب نہ کر سکے اسی طرح برائی کو ہاتھ سے بدل دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی قوت اور طاقت کو منکر کے مٹانے اور روکنے اور معروف سے بدل دینے میں استعمال کرو ایک اور حدیث میں ہے اللہ عام لوگوں کو خاص لوگوں کے عمل کی سزا اس وقت تک نہیں دیتا جب تک ان میں یہ غلط رواداری پیدا نہ ہو جائے کہ بدی کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کو روکنے کی قدرت رکھتے ہوں مگر نہ روکیں رسول اللہ کا ارشاد اللہ کے ارشاد کی تفسیر ہوتا ہے بس ان احادیث سے قرآن پاک کے حکم نہیں انل منکر کے معنی صاف متعین ہو جاتے ہیں کہ اس سے مراد صرف زبان اور قلم ہی سے منکر کو روکنا اور اس کے خلاف تبلیغ کرنا نہیں ہے بلکہ حسب ضرورت بزور و قوت اس کو روک دینا اور دنیا کو اس کے وجود سے پاک کر دینا بھی ہے اور یہ مسلمانوں کی قدرت اور استطاعت پر موقوف ہے اگر مسلمانوں میں اتنی قوت ہو کہ تمام دنیا کو منکر سے روک کر اسے قانون عدل کا متی بنا دیں تو ان کا فرض ہے کہ اس قوت کو استعمال کریں اور جب تک اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچا نہ دیں چین نہ لیں لیکن اگر وہ اتنی قوت نہ رکھتے ہوں تو جس حد تک ممکن ہو انہیں اس خدمت کو انجام دینا چاہیے اور تکمیل مدعا کے لیے مزید قوت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے